حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام اعتقاف میں مریض کے پاس گزرتے اور اپنی راہ چلتے جاتے اور اس کا حال احوال پوچھتے مگر اس غرض سے اس طرف مڑتے نہ تھے اور ابن عیسیٰ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو بہتر